السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جناب ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا دسواں لیکچر ہے آج ہم جاوا اسکرپٹ کے ایک اور فیچر کا تذکرہ کریں گے یعنی آج ہم فنکشنز کی بات کریں گے فنکشنز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ دیکھا تو ہے جب ہم نے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کرنی شروع کی تھی وہ جب ہم آن کلک کی یا آن ماؤس اوور کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے فنکشن دیکھے تو تھے لیکن آج ہم ذرا فنکشن کی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے فنکشن لکھ سکتے ہیں جنہیں یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کہا جاتا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے جاواسکرپٹ میں کچھ بلٹ ان فنکشن بھی ہیں یعنی ایسے فنکشن جو اس میں پری ڈیفائنڈ ہے فنکشنس کے علاوہ دوسری چیز اور جس کا فنکشن سے خاصا گہرا تعلق ہے جس کی ہم بات کریں گے آج وہ ہے ویریبل اسکوپ کہ ویریبل اسکوپ کیا ہوتا ہے ایسے کون سے ویریبل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کا اسکوپ تو لوکل ہے ان کی کیا خصوصیات ہیں ایسے کون سے ویریبل ہوتے ہیں جن کا اسکوپ گلوبل ہو ان کی کیا خصوصیات ہیں سو یہ باتیں ہم آج کریں گے سب سے پہلے فنکشنز کی بات کرتے ہیں فنکشن جناب کیا ہوتا ہے فنکشنز ایک گروپ آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یعنی کچھ اسٹیٹمنٹس کو ہم گروپ کر کے ایک جگہ رکھ لیتے ہیں ان کو ہم فنکشن کا نام دیتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیٹمنٹس جو ہیں کچھ گروپ آف اسٹیٹمنٹس وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم انہیں اسٹیٹمنٹس کو بار بار مختلف جگہوں پہ ریپیٹ کریں ہم انہیں ایک جگہ رکھ لیتے ہیں اور اس اس گروپ کو ایک نام دے دیتے ہیں جو ہمارے فنکشن کا نام کہلاتا ہے اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ انہیں اسٹیٹمنٹس کو ہم بار بار لکھیں ہم اس گروپ کا ریفرنس لکھ دیتے ہیں کہ جناب اب یہاں پہ آپ اس فنکشن میں جتنی اسٹیٹمنٹس لکھیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں تو فنکشنز کا یہ فائدہ ہے کہ بار بار کچھ اسٹیٹمنٹس جو ریپیٹ ہو رہی ہیں اس ریپٹیشن سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ان کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور ان کو بائی ریفرنس ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس کے بھی میں آپ کو ایگزامپل دے کے دکھاؤں گا فنکشنس کو فنکشنس کے علاوہ بعض لوگ سب پروگرامس بھی کہتے ہیں پروسیجرس بھی کہتے ہیں اور ایک زمانے میں سب روٹینس بھی کہا کرتے تھے تو اب دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل اس ایگزامپل میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے اسے ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم دس ورڈز جو تھے وہ یوزر سے ہم ایکسپٹ کرتے تھے اس سے لیتے تھے پھر ان کو اسی فارم میں اسی آرڈر میں لکھ دیتے تھے اور اس کے بعد انہیں شارٹ کر کے بھی لکھ لیتے تھے تو یہ کوڈ ہم نے پچھلی دفعہ اس ایگزامپل کے سلسلے میں دیکھا تھا اس ایگزامپل میں یعنی اس کوڈ میں جو دو کوڈ کے سیگمنٹس ہیں ان کی طرف میں خاص طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یہ دو جو کوڈ سیگمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں دا کی پوائنٹ اوور ہیئر از کہ یہ جو دونوں کوڈ سیگمنٹس ہیں یہ خاصے ملتے جلتے ہیں ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے یہ چار چار لائنیں ہیں لیکن چار لائنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپٹیشن خاصی ہے پہلی دفعہ جو چار لائنیں ہیں اور جو دوسری دفعہ وہی چار لائنیں ہیں ان میں کچھ اتنا فرق نہیں ہے فرق صرف ایک جگہ پہ ہے کہ پہلے ہم انسارٹیڈ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم سارٹیڈ ورڈ کی بات کر رہے ہیں otherwise the same code is being repeated later یہاں پہ we have a natural situation کہ جہاں پہ ایک فنکشن یوز ہونا چاہیے تو آئیے اسی چیز کو ہم فنکشنز کی مدد سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ہم نے کیا کیا ہم نے وہی جو چار لائنیں تھیں ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ایک فنکشن کے اندر لکھ لیا یعنی فنکشن کی اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد کرلی بریسز کے اندر وہی چار اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھ دی اور جہاں جہاں مین کوڈ میں وہ چار اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں وہاں بجائے اس کے کہ ہم وہ چاروں اسٹیٹمنٹس لکھے ہم نے فنکشن کو کال کر لیا دیکھے نا ہم نے فنکشن کا نام رکھا ہے رائٹ لسٹ تو مین کوڈ کے اندر جہاں پہ اس فنکشن کی چار وہ جو اسٹیٹمنٹس تھی ان کی ضرورت تھی وہاں پہ بجائے چار اسٹیٹمنٹس لکھ کے ہم نے اس فنکشن کا نام لکھ دیا ہے رائٹ لسٹ اور اس کے بعد اس کے سامنے بھی چند چیزیں لکھ دی اسی طرح جب دوسری دفعہ وہی چاروں اسٹیٹمنٹس لکھنے کی ضرورت آئی تو اگین بجائے اس کے کوئی چاروں اسٹیٹمنٹس لکھیں ہم نے صرف اس فنکشن کا ایک ریفرنس لکھ دیا ہے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شروع میں ہم نے لکھا ہے کوڈ یہاں پہ ہم فنکشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور یہ بعد میں جہاں پہ ہم فنکشن کو ریفر کر رہے ہیں فنکشن کا نام یوز کر رہے ہیں ہم فنکشن کو کال کر رہے ہیں تو جب بھی ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں یعنی اسے کال کرتے ہیں کوڈ میں تو پہلے اسے ڈیفائن کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پروگرام چلتا ہے تو جہاں جہاں فنکشن کال کیا جاتا ہے تو براؤزر کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے وہی فنکشن جو ہے اس کی وہ چاروں اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو کی چیز یہاں پہ کیا ہے کی چیز یہی ہے کہ ہمیں ٹائپنگ کم کرنی پڑی اس کوڈ کو لکھنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان چار لائنوں کو میں دو دفعہ ریپیٹ کروں انہیں میں نے صرف ایک دفعہ ہی لکھا ہے یہاں پہ تو صرف دو دفعہ کی بات ہے نا ایک فنکشن کو ہم نے دو دفعہ یوز کیا ہے بعض کا جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں بعض فنکشن وہ سینکڑوں دفعہ یوز ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ انہی لائنز کو آپ سینکڑوں دفعہ ٹائپ کریں آپ انہیں صرف ایک دفعہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کا صرف ریفرنس دیتے ہیں آپ کو وہ ساری کی ساری لائنیں دوبارہ ٹائپ نہیں کرنی پڑتی تو کی فائدہ کیا ہوا فائدہ یہی ہوا کہ نمبر آف لائن ریڈیوسڈ ایک چیز دوسرے یہ کیونکہ نمبر آف لائن ریڈیوس ہو گئی اس لیے اس کوڈ کو پڑھنا ذرا آسان ہے اور ایک اور اس کا بہت امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ فرض کریں کہ یہی جو ہم یہ چار لائنیں جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے جو دو دفعہ ریپیٹ ہوئی تھی فرض کریں یہ آپ کے کوڈ میں سو دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہیں اب فرض کریں جس فارمیٹ سے آپ چیزوں کو پرنٹ کر رہے تھے اس طرح مختلف فارمیٹ میں آپ چینج کرنا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سو جگہ پہ جا کے وہ چینجز کرنی پڑیں گی لیکن اگر آپ نے فنکشنز یوز کیے ہوں تو آپ کو صرف ایک جگہ پہ یعنی فنکشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہاں پہ چینج کرنی پڑے گی اس کے بعد جہاں جہاں فنکشن کال ہو رہا ہے وہ آٹومیٹکلی چینج جو ہے وہاں پہ ریفلیکٹ ہو جائے گی سو so, فنکشن کے فائدے کیا ہیں اس سے آپ کا پروگرام جو ہوتا ہے زیادہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے زیادہ ریڈبل ہو جاتا ہے اور easy to modify and maintain ہو جاتا ہے تو یہ فنکشن کے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن فی الحال these are the three advantages that you should understand اب جب آپ اسی کوڈ کو دیکھیں ہم نے اس میں فنکشن کو دو دفعہ کال کیا تھا ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں یعنی میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم نے انسارٹیڈ ورڈ لکھ دیے اس کے بعد انہیں شارٹ کر کے لکھ دیا فرض کریں وہ شارٹ ہوئی تھی اسینڈنگ آرڈر میں اس کو ہم نے ریورس کیا اور اب اس کو ہم نے ڈسینڈنگ آرڈر میں فرض کر لیں شارٹ کر لیا تو کیا ہوا اب ہمارے پاس تین لسٹیں آ گئیں انسارٹیڈ ورڈس کی لسٹ کی اور ریورس شارٹیڈ لسٹ کی اور دیکھیں کہ وہی بجائے چار لائنیں دوبارہ لکھنے کے مجھے صرف ایک لائن لکھنی پڑی ہے تو ایک لائن جو ہے ان چار لائنوں کا کام دے رہی ہے جو کہ میں نے فنکشن کی ڈیفینیشن میں لکھے ہیں سو میں کہنے کی یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی دفعہ کوڈ ری یوز ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کوڈ کو ایز اے فنکشن ڈیفائن کرنا اب جناب یہی جو فنکشن کی ڈیفینیشن ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کی سب سے امپورٹنٹ ڈیٹیل جو ہے وہ پہلی ہی لائن کے اندر ہے تو اس کو ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو فنکشن کی ورڈ یوز کیا گیا ہے جب بھی آپ نے کسی فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ یہ کی ورڈ لکھتے ہیں فنکشن اس کے بعد جو فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اس کا ایک نام ہوتا ہے تو وہ نام ہم لکھتے ہیں یعنی فنکشن کا آئیڈینٹیفائر جو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں اس کے بعد پیئر آف پیرنتھس ہوتی ہیں اور اس کے درمیان بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے جنہیں ہم آرگیومینٹس کہتے ہیں یعنی کچھ ویریبلس یا کچھ لٹرلس ہم لکھتے ہیں اور انہیں ہم سیپریٹ کرتے ہیں وتھ کامرس تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں جو ابھی ہم نے دیکھی اس میں دو آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں ایک کا نام ہے ہیڈنگ اور دوسرے کا نام ہے ورڈس ورڈس تو وہ ارے ہے جس کے اندر سارے کے سارے ورڈ سٹور کیے گئے ہیڈنگ کیا ہے ہیڈنگ وہ چیز ہے جو ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ہر لسٹ کے اوپر یعنی انسارٹیڈ سارٹیڈ اور ریورس سارٹیڈ تو یہ تو فنکشن کے آرگومنٹس ہو گئے ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم بعد میں بھی اور بات کریں گے لیکن فنکشن کے آرگومنٹس کے بعد پیرنتھز کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کرلی بریسز ہم ڈالتے ہیں curly brace open curly brace close ان دونوں کرلی بریسز کے بیچ میں ہم وہ ڈیفینیشن لکھتے ہیں جس سے وہ فنکشن ڈسکرائب ہوتا ہے یعنی وہ جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹس ہم لکھتے ہیں جس کی مدد سے فنکشن ڈسکرائب ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں جو ان چار اسٹیٹمنٹس کو ریپلیس کریں گی جو ہمارے اوریجنل پروگرام میں تھی صرف ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم ڈاکومنٹ رائٹ کے بعد لکھیں ان سارٹیڈ یا سارٹیڈ یا ریورس سارٹیڈ ہم اس کے بجائے ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کر دیا ہے اس کا نام ہم نے ہیڈنگ رکھا ہے تو یہ جو آرگومنٹس میں بھی ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اس میں بھی ہیڈنگ ہے تو ہوگا یہی کہ یہ فنکشن جو ہے نا یہ ایک آرگومنٹ آپ سے یعنی یوزر سے ایکسپیکٹ کرے گا ہیڈنگ کی جگہ جو بھی چیز آپ لکھیں گے وہ یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ میں جو ہیڈنگ جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ ریپلیس ہو جائے گی تو اگر آپ جب فنکشن کو کال کرتے ہیں تو ہیڈنگ کے بجائے وہاں پہ آپ ڈبل کوٹس کے اندر شارٹیڈ لکھ دیتے ہیں تو document dot write heading plus B R تب کیا پرنٹ ہوگا تب جناب ہوگا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ہیڈنگ کے بجائے وہاں پہ کیونکہ سارٹیڈ ہے اس لیے سارٹیڈ پرنٹ ہوگا اور اس کے بعد لائن بریک آئے گی تو کی چیز یہاں پہ یہی ہے کہ یہ فنکشن خاصا فلیکسیبل ہے ہیڈنگ میں ہم اسے جو بھی چیز دیں گے اسے یہ پرنٹ کر دے گا اس کے بعد کی جو فور لوپ کے جو تین لائنیں ہیں وہ ایگزیکٹلی exactly ویسی ہیں جو کہ اوریجنل جب ہم نے کوڈ لکھا تھا اس کے اندر تھی یہ فنکشن آئیڈینٹیفائز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فنکشن آئیڈینٹیفائز اسی طرح ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں جس طرح ہم ویریبل آئیڈینٹیفائز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان پہ بھی وہی رولز لاگو ہوتے ہیں جو ویریبل آئیڈینٹیفائز پہ ہوتے ہیں یعنی کہ پہلا جو کسی آئیڈینٹیفائر کا لیٹر ہو وہ یا تو انڈر اسکور ہو یا کوئی الفابیٹ ہو اس کے بعد کے جو لیٹرز ہیں وہ انڈر اسکور بھی ہو سکتے ہیں وہ الفابیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نومرل بھی ہو سکتے ہیں تو وہی رولز جو ہم نے ویریبلس کے لیے اور ریز کے لیے رکھے تھے ایگزیکٹلی exactly وہی رولز فنکشن کے آئیڈینٹیفائرس کے لیے بھی ہیں اب آرگومنٹس کی بھی ہم نے بات کی آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں آرگومنٹ ایک لسٹ ہوتی ہے جو ہم فنکشن کو دیتے ہیں list of comma separated data یعنی آرگومینٹس کیا ہوتے ہیں یہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم نے فنکشن کو دینا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگومنٹس وہ انٹرفیس ہے جس کے ذریعے فنکشن جو ہے ریسٹ آف دا جو کوڈ ہے اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے دیکھے نا میرے اور آپ کا ایک انٹرفیس ہے you can communicate with me through the email through message board اور میں آپ سے کمیونیکیٹ کس طرح کرتا ہوں میں آپ سے ٹیلی ویژن کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ای میل کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں اس کے کے علاوہ میسج بورڈ ذریعے بھی کر سکتا ہوں تو ہم نے یعنی کچھ پری ڈیفائنڈ چینل بنائے ہوئے اس کے علاوہ ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے بالکل اسی طرح فنکشن جو ہے ان کا انٹرفیس بھی یہ آرگومنٹس کے ذریعے ڈیفائن ہوتا ہے فنکشن کے اندر جو کوڈ ہے وہ جو باقی سارے کا سارا کوڈ ہے اس سے صرف ان آرگومنٹس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کسی طریقے سے نہیں کرتے تو فنکشنس اور مین کوڈ جو ہے آپ کے ویب پیج کا ان کا جو انٹرفیس ہے وہ یہی ہوتا ہے یعنی آرگومنٹس کے ذریعے ہوتا ہے آرگومنٹس جو ہیں یہ بائی ویلیو پاس ہوتے ہیں بعض دوسری لینگویجز ہیں اس میں آرگومنٹ جو ہیں بائی ریفرنس بھی پاس ہو سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن آپ کو شاید تھوڑے عرصے کے بعد واضح ہوگی کہ بائی ویلیو اور بائی ریفرنس سے کیا مراد ہے لیکن میں یہ صرف مینشن کرنا چاہتا تھا ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ you have to define a function before you can call it تو عموماً ایسے کیا جاتا ہے کہ فنکشن جتنے بھی آپ کے ویب پیج پہ یوز ہو رہے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ویب پیج کا جو ہیڈ پورشن ہے اس کے اندر اسے ڈیفائن کریں کیونکہ عموماً جب فنکشن کال ہوتے ہیں اس کے بعد ہی کال ہوتے ہیں تو make sure you do that کہ جتنے بھی آپ نے فنکشن اپنے ویب پیج پہ یوز کرنے ہیں ان کو جو ہیڈ پورشن ہے اس میں ڈیفائن کر لیں اب جناب ایک اور بات ایک اور خصوصیت فنکشن کی کہ ان کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں ان کو ہم کس طرح کال کرتے ہیں فنکشنز کو عموماً دو طریقے سے کال کر سکتے ہیں ایک کال کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا کہ فنکشن کی کال جو ہے وہ ایک لائن میں لکھی ہوئی ہے اس لائن میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک فنکشن ڈیفائن کیا پاپ اپ اور پھر ہم نے اس کو کال کیا اور ہم نے لکھا پاپ اپ اور اس کے بعد ہم نے لکھا وارننگ اور اس کے بعد ہم نے سیمی کون لگا دیا یعنی یہ جو پورے کی پوری لائن ہے اس میں صرف اس فنکشن کی کال ہے اور اس کے آرگومنٹ اور کچھ نہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ آپ کو نیکسٹ سیگمنٹ میں نظر آ رہا ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ایڈ جو اے اور بی کو یعنی دو نمبروں کو ایڈ کرتا ہے اس کے بعد ہم اس فنکشن کو کال کرتے ہیں تو ہم اس کو کال اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا وہ حصہ ہے کال یعنی وہ اسٹیٹمنٹ پوری کی پوری فنکشن کال نہیں ہے بلکہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے اس میں فنکشن کال ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں sum is equal to add two four دیکھے نا پہلے والے میں تھا پاپ اپ اور پوری لائن میں صرف وہ فنکشن ہی تھا اور کچھ نہیں تھا یہاں پہ اس لائن میں کچھ اور بھی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں کچھ اور بھی ہے تو یہ دو طریقے ہیں یعنی function call appearing as a complete statement اور دوسرا جو ہے function call appearing as a part of a statement یہ دو طریقے ہیں اور اس سے کچھ فرق پڑتا ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی function call appear as a part of a statement تو ایک چیز اس فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہونا ضروری ہے اس فنکشن کی ڈیفینیشن میں ایک ریٹرن اسٹیٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ادروائز وہ فنکشن جو ہے وہ صحیح طرح آپریٹ نہیں کرے گا وہ یوزفل نہیں ہوگا اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں as part of a JavaScript statement یہ چیزیں تھوڑی سی دیر کے بعد آپ پہ مزید آیا ہوں گی تو جناب بات ہو رہی ہے فنکشنز کی اور بات ہو رہی ہے کہ فنکشن کو کس طرح کال کیا جاتا ہے ہم نے کہا کہ دو طریقے سے کال کیا جاتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور ہم دیکھ لیں ہم نے یہ کیا کہ وہی جو پہلا آپ کو سیگمنٹ تھا وہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ پھر ہم نے اس سیگمنٹ میں تھوڑی سی چینج کر دی ہم نے یہ کیا بجائے کہنے کے پاپ اپ وارننگ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے از اکول ٹو اے کوئی ویریبل ہے A is equal to pop up warning اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک اور اسٹیٹمنٹ میں اینڈ کر دیتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اے اب آپ بتائیے اگر پاپ اپ وارننگ کے بجائے میں یہ دو اسٹیٹمنٹ لگا دوں A is equal to pop up warning document dot write A تو اب کیا ہوگا جب میں کہتا ہوں document dot document dot write A تو کیا چیز پرنٹ ہوگی کیا چیز لکھی جائے گی ہمارے ویب پیج پہ کیا آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اے کو سیکنڈ لاسٹ جو ہماری اسٹیٹمنٹ اس میں ڈیفائن کیا ہم نے کہا A is equal to pop up warning لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ جو فنکشن کی ڈیفینیشن ہے اس میں میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پاپ اپ چیز کیا ہے کس ٹائپ کا ویریبل ہے اور میں پاپ اپ کو لے کے اے سے اکویٹ کر رہا ہوں یعنی اے کے اندر میں پاپ اپ کی ویلو ڈال رہا ہوں پاپ اپ کی کیا ویلو ہے وہ میں نے ڈیفائن نہیں کی کیونکہ وہ ویلو جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور میں نے یہاں پہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ تو کوئی یوز کی نہیں تو ہوگا کیا جب آپ یہ کوڈ جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو چلائیں گے تو آپ کو جناب آپ کے ڈاکومنٹ میں لکھا جائے گا انڈیفائنڈ وجہ اس کی یہ ہے کہ اے از انڈیفائنڈ میں اے کو اکویٹ کر رہا ہوں پاپ اپ سے اور پاپ اپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاپ اپ کی حیثیت تبھی ہوگی اگر یہ پاپ اپ والا جو فنکشن ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر ایک ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ بھی ہو اب آئیے وہ جو دوسرا سیگمنٹ تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ہم نے فنکشن کو کال کیا ہے as part of a statement ہم نے پہلے تو فنکشن ڈیفائن کیا اس فنکشن کے بیچ میں ہم نے کہا C is equal to A B A plus B اور پھر ہم نے کہا ریٹرن سی یعنی جب فنکشن ختم ہو تو آپ نے ایک ویلو ریٹرن کرنی ہے ویلو کیا ہوگی وہ ویلو ہوگی سی تو جب بھی میں کہوں گا نا کہ sum is equal add two four تو وہ جو ویلو ریٹرن ہو رہی ہے وہ ایڈ ٹو فور کی جگہ آ جائے گی یعنی ایڈ ٹو فور کی جگہ سکس آ جائے گا تو سم کی کیا ویلو ہوگی سم کی ویلو ہوگی سکس تو جب میں کہوں گا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ سم کیا لکھا جائے گا سکس اب اسی کوڈ کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ sum is equal to add two four اور ڈاکومینٹ ڈاٹ رائٹ سم میں کہتا ہوں ایڈ ٹو فور یعنی یہ جو ایڈ میں نے فنکشن ڈیفائن کیا ہے اس کو میں کال کر رہا ہوں لیکن اس پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ میں میں صرف صرف وہ کال ہی لکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں لکھ رہا ہوں اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا ہوگا یہ جناب کہ یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اے کی ویلو ہے ٹو بی کی ویلو ہے فور فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا اور سی کی ویلو سکس ہو جائے گی لیکن سی کی ویلو کو ہم یہاں کہیں یوز نہیں کر رہے ہیں اب اس کی بجائے اگر میں یہ ایک اور تھوڑا سا اور آپ کو کوڈ دکھاتا ہوں اس کو اگر ایک نظر دیکھیں اگر میں یہ کروں تو شاید کچھ ہو یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ جناب document dot write add two four میں دوبارہ وہی پرانی چیز لے آیا ہوں یعنی میں ایک فنکشن کو کال کر رہا ہوں لیکن as part of a statement یہاں پہ یہ جو فنکشن ہے ایڈ والا اس میں میں سی کی ویلو نکالتا ہوں اور پھر میں سی کی ویلو ریٹرن کرتا ہوں تو اب ہوگا کیا یہاں پہ جب میں لکھوں گا document dot write add two four تو ایڈ ٹو فور کی بجائے اس کی جو ویلو ہے وہ آ جائے گی یعنی سکس آ جائے گا تو پرنٹ کیا ہوگا پرنٹ ہوگا سکس تو میں دوبارہ سمرائز کر دوں اگر فنکشن کی کال جو ہے if it is to as part of a statement تو اس کے فنکشن کے ڈیفینیشن کے اندر وہ ریٹرن والی اسٹیٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے اگر فنکشن کی کال جو ہے اٹ اپر آن اٹس اون یعنی اس اسٹیٹمنٹ میں اور کچھ نہیں ہے صرف فنکشن کی کال ہے تب اس ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے تب ضروری نہیں ہے کہ فنکشن کی ڈیفینیشن میں وہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہو اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم فیکٹوریل کا فنکشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم فیکٹوریل کے فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے اس فنکشن کا آرگومنٹ جو ہے صرف ایک ہے یعنی وہ نمبر جس کا ہم نے فیکٹوریل نکالنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب ہم یوزر سے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ کس چیز کا فیکٹوریل نکالنا یعنی ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی انٹر نمبر اور ونڈو ڈاٹ پرومپٹ کی وجہ سے وہ ایک پرومپٹ ونڈو آ جاتی ہے اس کے اندر میں فرض کریں سکس انٹر کر دیتا ہوں جب میں نے سکس انٹر کر دیا اس کے بعد میں اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں document dot write N factorial is equal to factorial N پہلا جو میں این فیکٹوریل کہہ رہا ہوں وہ تو صرف ٹیکسٹ ہی ہے نا اس کے بعد میں فنکشن کو کال کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں میں نے فیکٹوریل لکھا ہے نا یہاں پہ جو ایکچوئل کا فیکٹوریل نکلتا ہے وہ آپ نے لکھ دینا تو ہوگا یہ کہ جب یہ اسٹیٹ میں تو فیکٹوریل آف سکس جو ہے وہ لکھا جائے گا تو لکھا کیا جائے گا لکھا جائے گا six factorial is equal to whatever the value is اب مجھے تو سکس فیکٹوریل کی ویلو ذرا مشکل سے یاد آئے لیکن فائیو فیکٹوریل کی ویلو مجھے پتا ہے ہے تو اگر میں نے این کی ویلو فائیو انٹر کی ہوتی تو کیا لکھا جانا تھا لکھا جانا تھا five factorial is equal to one twenty تو آپ دیکھ رہے ہیں فرق کیا ہے یعنی یہ جو فیکٹوریل کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے ریٹرن اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے اس کا مطلب ہے کہ فیکٹوریل کو میں as part of a statement use کر سکتا ہوں اور وجہ اس کی یہ کہ یہ فیکٹوریل والا جو فنکشن میں ڈیفائن کیا یہ ایک ویلو ریٹرن کرتا ہے جو سب سے پہلی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی فنکشن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کوئی ویلو ریٹرن نہیں کرتی تھی وہ بس کچھ کام کرتی تھی یعنی وہ کچھ لکھ دیتی تھی وہ کوئی ویلو ریٹرن نہیں کرتی تھی یہ فیکٹوریل این جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا ہے it is suppose to return a value اس نے آپ کو کوئی جواب دینا ہوتا ہے جب بھی کسی فنکشن سے آپ نے کوئی جواب دینا ہو کوئی ویلو لینی ہو فار فردر یوز اس میں آپ یہ ریٹرن والی اسٹیٹمنٹ ضرور ڈالتے ہیں ایک دفعہ اس فنکشن کی ڈیفینیشن کو ذرا دیکھ لیجئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب آرگیومنٹ آپ کا ہے اس کے بعد آپ ایک ویریبل جو ہے نا پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ آپ آپ انیشلائز کرتے ہیں ہیں کہتے product is equal to one اس کے بعد ایک فور لوپ یوز کرتے ہیں اس فور لوپ میں جو لوپ کا کاؤنٹر ویریبل ہے وہ تو کے ہے آپ k is equal to one سے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ مسٹ ریمین لیس دین اور اکول ٹو این یعنی یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گا یہ کے جی ٹو ون سے اسٹارٹ ہوگا اور کے جی ٹو این تک چلے گا یعنی یہ ٹوٹل این دفعہ چلے گا ہر دفعہ آپ کہیں گے کہ product is equal to product star k تو اس طریقے سے اس فور لوپ کی مدد سے آپ فیکٹوریل نکال سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک کا فیکٹوریل ایک ہوتا ہے دو کا فیکٹوریل دو ہوتا ہے تین کا فیکٹوریل چھ ہوتا ہے چار کا فیکٹوریل چوبیس ہوتا ہے پانچ کا فیکٹوریل ون ٹوینٹی ہوتا ہے سو سو فورتھ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ اگر این کی ویلو زیرو ہو تو کیا جواب آئے گا اس کوڈ میں اگر میں زیرو فیکٹوریل کی ویلو معلوم کرنا چاہوں تو کیا جواب آئے گا اگر آپ فنکشن کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو factorial zero is equal to one for k is equal to one k is less than equal to zero یعنی کے کو ہم نے ون سے انیشلائز کیا اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ جو یہ کیا ہے کہ k is k less than equal to zero ہرگز نہیں کے کے کی ویلیو ون ہے نا اور این کی ویلیو زیرو ہے کے تو پہلے ہی این سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گا صفر دفعہ یہ لوپ چلے گا ہی نہیں کیونکہ کنڈیشن غلط ہو گئی ہے اس میں تو ہوگا کیا تو ہوگا یہ کہ پروڈکٹ کی ویلو ون ہوگی تو یہ فنکشن جو ہے از اکول زیرو کے لیے کیا ویلو ریٹرن کرے گا ون تو زیرو فیکٹوریل اس فنکشن کے لحاظ سے کیا بنا ون کیا یہ صحیح ہے کیا زیرو کا فیکٹوریل ون ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ سوچ کے مجھے بتائیے گا تو جناب یہ تو تھی فیکٹوریل والی اگزامپل اس کو اب تھوڑا سا ہم سچویشن کو ٹوسٹ دے کے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا ایک فنکشن اپنے آپ کو کال کر سکتا ہے can I see factorial of factorial of three یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میں اس فیکٹوریل فنکشن کو ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں وہ آرگومنٹ کیا ہے فیکٹوریل تھری تو ہوگا یہ کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے سب سے پہلے فیکٹوریل تھری کی ویلو معلوم کرے گی وہ کیا ہوتی ہے سکس تو جہاں پہ فیکٹوریل تھری لکھا ہے نا جاوا سیٹ اس کو سکس سے ریپلیس کر دے گی اس کے بعد کیا رہ گیا فیکٹوریل سکس تو فیکٹوریل سکس کی ویلو آپ کو پتا ہے وہ سات سو بیس ہوتی ہے so this is a very interesting situation function calling itself اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں ریکرسو یوز یعنی this is the recursive use of function when a function call itself اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ریکرجن ہو رہی ہے ریکرجن کے بارے میں اپنے فیوچر کورسز میں آپ خاصا کچھ پڑھیں گے اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں وہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے میتھڈس کی بات کی تھی کہ میتھڈس کیا ہوتے ہیں they are function related to objects many objects they have some function related to them انہیں ہم میتھڈس کہتے ہیں تو ایک تو ہو گئے میتھڈس اور ایک ہو گئی یہ فنکشن جن کی آج ہم نے بات کی ان میں فرق کیا ہے کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں کیا یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں یا یہ واقعی دو مختلف چیزیں ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جناب یہ میتھڈ جو ہیں یہ بھی فنکشن ہوتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ڈیفینیشن یہی ہے functions associated with certain objects صرف ایک فرق ہے یہ جو فنکشن جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور ان میتھڈز میں وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو میتھڈز ہیں حالانکہ یہ فنکشن ہے لیکن تھوڑے سے ان یوژل ہے unusual in the sense that they are stored as properties of objects جب بھی ہم میتھڈس کو ریفر کرتے ہیں in a way we are referring to a particular property of an object آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب ہم نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی آبجیکٹ کی ہم نے کہا تھا کہ ایک آبجیکٹ جو ہے نا it's a named collection of properties and methods تو جناب آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیفینیشن کو اتنی صحیح نہیں تھی اس کو ہم سمپلیفائی کر کے لکھ سکتے ہیں سمپلیفائی کر کے ہم حصہ لکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں an object is a named collection of properties پہلے ہم نے کہا نا name collection of properties and method ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز اب بس یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ ایک میتھڈ بھی ہو سکتی ہے کسی آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی جو ہے وہ میتھڈ بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہ بڑی صحیح ڈیفینیشن ہے پچھلی والی بھی ٹھیک تھی لیکن یہ بہتر ہے تو یہ ڈیفینیشن ہے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز تو پچھلی دفعہ جب ہم نے آبجیکٹس کی بات کی تھی ہم نے آپ کو پراپرٹیز اور میتھڈس کو الگ الگ کر کے دکھایا تھا لیکن جناب اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے as far as objects are concerned ان کی پراپرٹیز اور میتھڈس ان کو ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے کیونکہ we store those method as properties تو ایک آبجیکٹ کیا ہے it's a named collection of properties so methods میں اور فنکشن میں فرق کیا ہوا میتھڈز وہ فنکشنز ہیں which are stored as properties of objects function جو ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں وہ ہیں تو ان a method are a subset of function ایک سوال اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایونٹ ہینڈلرس کی بات کی تھی event handlers are thing which do certain things جبکہ ایک ایونٹ آتا ہے اب یہ بتائیے کہ یہ ان ایونٹ ہینڈلرس اور فنکشن جن کی آج ہم بات کریں ان میں کیا فرق ہے ایونٹ ہینڈلرز اور فنکشنز میں کیا فرق ہے تو جناب یہ جو ایونٹ ہینڈلرز ہیں یہ بھی فنکشنز ہیں لیکن یہ بڑے اسپیشل پرپز فنکشنز ہیں and they come predefined with JavaScript یعنی یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر بلٹ ان ہے اچھا یہ عام فنکشن سے ذرا مختلف ہیں they are different in the sense that many times they are not call from the JavaScript portion of the code they are call from the H T M L portion of the code آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ایونٹ ہینڈلرز یوز کیے تھے تو ہم وہ جو ایچ ٹیم کے ٹیگز تھے اس میں ایونٹ یوز کر رہے تھے so that is unique about event کہ they are generally the H T L portion of the code function جو ہوتے ہیں یہ ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں کال لیکن یہ جاوا اسکرپٹ کا جو مین کوڈ ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس میں ہی پائے جاتے ہیں یعنی اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ والا پورشن جو ہوتا ہے اس میں فنکشن پائے جاتے ہیں لیکن ایونٹ ہینڈلرز جو ہیں ان کو عموماً کال صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جہاں پہ H T M L code لکھا ہو H T M L code کے بعض جو ٹیگز ہوتے ہیں as a portion of those tags event handlers کو لکھا جاتا ہے ان کو کال کیا جاتا ہے ایونٹ ہینڈلرس کے بارے میں فیوچر میں ہم نے خاصی باتیں کرنی ہے میرے خیال میں اس پہ ایک پورے پورا لیکچر ہے اور اس پہ خوب سیر حاصل ڈسکشن ہوگی تو جناب ایونٹ ہینڈلرس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ they are predefined functions تو ایونٹ ہینڈلرس ہی صرف پری ڈیفائنڈ نہیں ہے جاوا اسکرپٹ میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ فنکشنز ہیں جو کہ جاوا اسکرپٹ میں پری ڈیفائنڈ ہے آئیے اس میں ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں یہ جو پری ڈیفائنڈ فنکشنز آتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے ساتھ ان میں اور یہ فنکشن جو آج ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے ان کے نام مختلف ہیں جن فنکشنز کو آج ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ان کو ہم کسٹم فنکشنز بھی کہتے ہیں ان کو ہم یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز بھی کہتے ہیں لیکن جاوا جاواز اسکرپٹ کے ساتھ کچھ فنکشنز ایسے بھی آتے ہیں وچ آر پری ڈیفائنڈ جو جاوا اسکرپٹ کے آتھرز نے آلریڈی لکھے ہوئے ہیں اور جاوا اسکرپٹ کا حصہ بنایا ہوا انہوں نے کئی ہیں وہ آج لیکن ہم صرف ان میں سے دو کی بات کریں گے ایک کہلاتا ہے پارس انٹ اور دوسرا کہلاتا ہے پارس فلوٹ ان دونوں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ they are used quite often جب آپ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کو میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں میں یہ بتایا چلوں کہ یہ پارس کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب آپ کو بتانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے انٹو سمپلر کمپوننٹ اور اینالائز کرنا ہے پارسنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے پارسنگ کا مطلب ہے breaking down into simpler components and analyzing تو جناب پارس انٹ کی اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں پارسنٹ جو ہے ایک فنکشن ہے اس کا سینٹیکس بڑا سادہ سا ہے اس کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے اور وہ آرگومنٹ جو ہے it should be a string string تو پارسنٹ پارسنٹ کو کال کرنے کے لیے آپ اوپن بریکٹ وہ لکھتے ہیں اور کلوز بریکٹ کرتے ہیں یہ اس کا سینٹیکس ہے اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ لیجئے اس میں پہلے ہم ایک اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم رائٹ کرتے ہیں لیکن اس اسٹرنگ پہ پارسنٹ لگا کے پھر اسے رائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک لائن بریک ڈال دیتے ہیں نئی لائن پہ آ جاتے ہیں پھر ایک اور اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں پھر تیسرا اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم پارسنٹ کر کے پرنٹ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے یعنی یہ جو ہم نے تین ڈاکومینٹ رائٹ کیے ہیں اس سے کیا چیز لکھی جائے گی ہوگا یہ جب یہ 3.14159 اس کو پارس انٹ کیا جاتا ہے تو جناب یہ سب سے پہلے کیریکٹر کو دیکھے گا اگر وہ پہلا کیریکٹر پلس مائنس ہو یا نومرل ہو تو ٹھیک ہے پھر یہ اگلے کیریکٹر پہ چلا جائے گا اگر وہ پہلا وہ اگلا کیریکٹر جو ہے پلس مائنس نومرل ہو تو ٹھیک ہے اگر نومرل کے علاوہ کچھ اور ہو تو جناب پارسنٹ جو ہے نا وہاں پہ اپنا آپریشن ختم کر دے گا اس سے پہلے جتنے بھی اس نے کیریکٹر نومرلس پڑے تھے اس کو ریٹرن کر دے گا تو یہ 3.14159 میں پہلا تو نومرل ہے دوسرا نومرل نہیں ہے تو یہ کس چیز کو ریٹرن کرے گا یہ تھری کو ریٹرن کرے گا اسی طرح یہ جو دوسرا اسٹرنگ ہے یعنی dollar sign one hundred point zero zero اس کو پارسنٹ کو آپ دیں گے تو یہ پہلے کریکٹر کو دیکھے جناب وہ تو نومرل نہیں ہے اس کا مطلب ہے اسٹاپ اس کا مطلب ہے اسٹاپ اور پارسنٹ کیا چیز ریٹرن کرے گا وہ ریٹرن کرے گا N A not a number تو پارسنٹ کو وہ پہلے کیریکٹر کو دیکھے اور وہاں پہ اسے نومرل نظر نہ آئے تو وہ ریٹرن کرتا ہے N A not a number next جو ہے یعنی 23 کو جب ہم پارسنٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ پہلے ڈیجٹ کو دیکھتا ہے اٹس اے نمبر فائن دوسرے ڈیجٹ کو دیکھتا ہے اٹس اے نمبر فائن اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے مسئلہ بلکہ اس کے بعد ایک اسپیس بھی ہے اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے تو کیا چیز ریٹرن کرے گا وہ 23 تھری ریٹرن کرے گا یعنی 3.14159 کو اگر پارسنٹ کو کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 3 اگر ڈالر سائن 100.00 کو آپ پارسنٹ کرتے ہیں جواب آتا ہے این اگر آپ اسپیس ٹوینٹی تھری اسپیس کو پارسنٹ کرتے ہیں جواب آتا ہے 23 تھری تو یہاں پہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم کر یہ رہے ہیں کہ اسٹرنگس کو انٹیجر میں کسی طریقے سے کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پارسنٹ کے رولس دیکھ لیجیے پھر یہی جو ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی ان کو ہی ذرا ہم بہتر طور پہ یہاں پہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پارسنٹ کا فنکشن جو ہے یہ اسٹرنگ ایز اے آرگومنٹ لیتا ہے اور واپس آپ کو ایک انٹیجر کرتا ہے ایک چیز دوسرے یہ کہ یہ اسکین کرنا شروع کرتا ہے اس اسٹرنگ کو پہلے کیریکٹر سے اسٹارٹ کر کے سب سے پہلے کیریکٹر پہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ پلس مائنس تو نہیں ہے یا پھر نومرل تو نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ رک جاتا ہے کہتا ہے بس یہ تو نمبر ہی نہیں ہے فرض کریں کہ وہ پلس مائنس ہو یا پھر نومرل ہو پھر یہ نیکسٹ کیریکٹر پہ جاتا ہے اس پہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ نومرل ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈیجٹ اس نے پڑھے تھے اس کو ایز انٹیجر جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے ایک چیز اور بھی کہ وہ جو اسٹرنگ آپ اسے دے رہے ہیں پارسنٹ کو اس میں اگر کچھ لیڈنگ اسپیسیز ہیں یا کچھ کچھ ٹریلنگ اسپیسیز ہیں ان کو پارسنٹ جو ہے وہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے ان کو اگنور کر دیتا ہے تو پارسنٹ اصل میں کر کیا رہا ہے پارسنٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ایک اسٹرنگ دیتے ہیں اس کے شروع میں اگر کوئی انٹیجر والا حصہ ہے وہ حصہ یہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اگر شروع میں کوئی انٹیجر کا حصہ نہیں ہے تو یہ آپ کو این اے این یعنی نوٹا نمبر ریٹرن کرتا ہے اب جناب ہم پارس فلوٹ کی بات کرتے ہیں اٹس کوائٹ سملر اس میں بھی پارسنٹ کی طرح آرگومنٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ہے یعنی پارس فلوٹ کو آپ ایک اسٹرنگ دیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ریٹرن کرے گا ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ویسی ایگزامپل یہاں بھی جو ہم نے پہلے پارسنٹ کے لیے دیکھی کہ ہم اس کو اسٹرنگ ون دیتے ہیں اسٹرنگ ٹو دیتے ہیں اسٹرنگ تھری دیتے ہیں جب آپ اسے اسٹرنگ ون دیں گے تو اس میں یہ سب سے پہلے دیکھتا ہے پہلے کیریکٹر کو کہ کیا وہ پلس مائنس ہے یا پھر وہ ایک نومرل ہے یا پھر وہ ایک ڈیسیمل ہے اگر تینوں میں سے کوئی بھی ہو دیٹس فائن اگر نہ ہو تو رک جاتا وہیں پہ اور این اے این ریٹرن کر دیتا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے تو نیکسٹ کیریکٹر پہ جاتا ہے کہ کیا وہ ایک نومرل ہے کیا وہ ایک ڈیسیمل ہے ہے فائن یہ پھر نیکسٹ پہ جاتا ہے یہ کرتا رہتا ہے جب تک یا تو اسٹرنگ ختم نہ ہو جائے یا پھر یہ کنڈیشن غلط ثابت ہو جائے یعنی جو کیریکٹر آئے وہ نومرل نہ ہو اور اگر ڈیسیمل پہلے گزر چکا ہے تو پھر تو اور کوئی بات نہیں کرنی لیکن اگر پہلے ڈیسیمل نہیں گزرا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے یا تو نومرل ہونا چاہیے یا پھر ڈیسیمل ہونا چاہیے دیکھیں نا ایک نمبر میں دو ڈیسیمل تو نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک نمبر میں دو پلس مائنس سائن بھی نہیں ہو سکتے تو پارٹس فلوٹ جب یہ 3.14159 کو دیکھتا ہے اور جو چیز آپ کو ریٹرن کرتا ہے وہ ہوگی 3.14159 یعنی پارٹس فلوٹ کیا کر رہا ہے آپ اسے جو اسٹرنگ دے رہے ہیں اس کا جو فلوٹنگ پوائنٹ والا حصہ ہے یعنی اس میں جو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے یہ دوسری جو اسٹرنگ ٹو والی سچویشن ہے اس میں یہ آپ کو کیا ریٹرن کرے گا یہ پہلے کیریکٹر کو دیکھے گا وہاں پہ سے ڈالر سائن نظر آئے گا ڈالر سائن نہ تو پلس مائنس ہے نہ ہی نومرل ہے نہ ہی ڈیسیمل ہے تو جناب پار فلوٹ جو ہے آپ کو این اے این ریٹرن کر دے گا جو آخری twenty three E minus fifteen ہے اس کو بھی پار فلوٹ دیکھے گا یہ بھی ایک ریگولر نمبر ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اس میں یہ بھی آپ کو 23 تھری ای مائنس ففٹین ہی ریٹرن کر دے گا تو پاس فلوٹ کیا کرتا ہے پاس فلوٹ آپ بھی اس کو جو بھی اسٹرنگ دیتے ہیں اس کا جو فلوٹنگ پوائنٹ والا شروع میں حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں پہلے میں یہ آپ کو 3.14159 ریٹرن کرے گا دوسرے میں این اے یعنی نوٹ اے نمبر اور آخری میں 2.3 ای مائنس فورٹین یعنی وہی جو 23 ای مائنس ففٹین تھا اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ کے آپ کو یہ فراہم کر دیتا ہے تو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں گے پارس فلوٹ کیا کرتا ہے پارس فلوٹ آپ سے ایک اسٹرنگ لیتا ہے اور اس سے آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر نکال کے دیتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر نکالنے کے لیے یہ کیریکٹرز کو اسٹرنگ کے اسکین کرتا ہے پہلے والے کیریکٹر میں دیکھتا ہے کہ جناب یہ کوئی سائن تو نہیں یعنی پلس مائنس کوئی نومرل تو نہیں ہے کوئی ڈیسیمل پوائنٹ تو نہیں ہے یا ایکسپوننٹ کا وہ جو ای e ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے اگر ان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے یعنی وہاں پہ پھر یہ رک جاتا ہے اور وہاں پہ رک کے اس سے پہلے جتنا بھی اس نے نومیرک پورشن پڑھا ہو وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی نومیرک پورشن نہ ہو یعنی یہ پہلا ہی کیریکٹر ہو تو یہ آپ کو این اے این ریٹرن کر دیتا ہے اور اس میں بھی پارس انٹ کی طرح جو لیڈنگ اینڈ ٹریلنگ اسپیسیز ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے تو یہ پارس انٹ اور پارس لوڈ کیا ہے ان کو آپ اسٹرنگ دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک نومیرک ویلو ریٹرن کرتے ہیں تو جناب یہ تو تھے دو بلٹ ان فنکشنس جو کہ جاوا اسکرپٹ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں آپ نے بک میں بھی دیکھیے اور اس کے علاوہ بھی ویب پہ سرچ کر کے دیکھیے اور ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں اس وقت ہم اب فنکشن سے ہٹ کے ذرا ایک دوسری طرف جانا چاہیں گے اب ہم بات کریں گے ویریبل اسکوپ کی variable scope is a very important concept اور اس کا فنکشن سے بہت گہرا تعلق ہے اسی لیے کیونکہ آج ہم فنکشن کی بات کر رہے ہیں ہم ویریبل اسکوپ کی بات کر رہے ہیں ویریبل اسکوپ کیا ہے defining the space in which a variable is effective is known as defining the scope of a variable یعنی اسکوپ کیا ہے اسکوپ سے مراد ہے کہ یہاں پہ یہ پرٹیکولر ویریبل جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ایک مختلف کانسیپٹ ہے ہم نے ایسی چیز ابھی دیکھی نہیں ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائیں گے تو اس میں یہ واضح ہو جائے گی لیکن میں یہ ضرور بتانا چلوں کہ ویریبل کا اسکوپ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا تو اس کا لوکل اسکوپ ہوتا ہے یا پھر گلوبل اسکوپ ہوتا ہے یعنی بعض ویریبل انہیں ہم لوکل ویریبلس کہتے ہیں بعض انہیں ہم گلوبل ویریبلس کہتے ہیں تو اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں پہلی بات یہ کہ لوکل ویریبل کیا ہوتا ہے لوکل ویریبلس کو فنکشن لیول ویریبل بھی کہا جاتا ہے یہ وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو صرف ایک فنکشن جو ہے اس کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے اس فنکشن سے باہر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اگر آپ ویریبل کو کسی ایک ویریبل کو کسی فنکشن میں ڈکلیئر کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویریبل جو ہے اٹس اے لوکل ویریبل یعنی اس کا وجود جو ہے صرف اس فنکشن کے بیچ میں ہے اس کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے تو لوکل ویریبلس کے علاوہ جتنے بھی ویریبل ہیں وہ ہیں گلوبل ویریبل لوکل ویریبل ایسے ویریبل ہوتے ہیں جو ایک فنکشن کے اندر ڈکلیئر ہوتے ہیں اور صرف وہیں ویزیبل ہوتے ہیں ان کی وہاں کوئی حیثیت ہوتی ہے اس فنکشن کے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ نظر ہی نہیں آتے گلوبل ویریبلس ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ویب پیج پہ اویلیبل ہوتے ہیں سارے کے سارے ویب پیج پہ نظر آتے ہیں چاہے مین کوڈ کے اندر آپ دیکھ لیں یا کسی فنکشن کے کوڈ کے اندر دیکھ لیں ادھر ان کی کوئی حیثیت ہے اس کے بارے میں ہم ذرا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس سے شاید یہ کانسیپٹ زیادہ واضح ہو جائے تو یہ ایگزامپل جو ہے یہ وہی فیکٹوریل فنکشن ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ میں جو مین کوڈ ہے اس میں میں نے ایک دو لائنیں ایڈ کی ہیں خاص طور پہ اگر آپ نوٹ کریں میں لکھا ہے ڈاکیومینٹ رائٹ کے از اکول ٹو کے یعنی پہلے والا کے از اکول ٹو وہ دو اسٹرنگ ہے میں جو کے ویریبل ہے اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں رائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ڈاکیومنٹ میں یہ کے ویریبل کہاں ہے یہ آپ کا جو فنکشن ہے اس کے اندر جو لوپ کا کاؤنٹر ہے نا وہ کے ہے اس کو میں یوز کرنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں تو جناب اس پروگرام کو میں لکھا اس پروگرام کو میں نے رن کیا تو کیا جواب آیا جناب جواب یہ آیا کہ اسکرین پہ جو ونڈو تھی اس کا جو باٹم لیفٹ ہینڈ کارنر تھا اس پہ ایک چھوٹا سا میسج آ گیا done but with errors on the page یعنی اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی نا جس میں میں کے کو رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کمپیوٹر کو لگتا ہے یہ چیز پسند نہیں آئی اور اس لیے وہ مجھے کہہ رہا ہے done but with errors on the page تو اس کے ساتھ ہی جو ایک آئیکن سا ہے یعنی وہ یلو سی جو ٹرائنگل ہے اس کے اندر ایکسلمیشن مارک بنا ہوا ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو ایک اور ونڈو کھل گئی ایک الرٹ باکس آ گیا اس میں لکھا ہوا تھا اس میں اور بھی کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں لیکن اس میں خاص طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ از انڈیفائنڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کوڈ میں کے از انڈیفائنڈ ایسا کیوں ہے why does JavaScript think کہ از ناٹ ڈیفائنڈ اس کوڈ میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے جاوا یہ کہہ رہی ہے تو جناب اس میں ایشو یہ ہے کہ ڈاکومینٹ ڈاٹ رائٹ وہاں پہ ہم کے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کے جو ہے وہ تو اس فنکشن کا حصہ ہے وہ فنکشن جو ہے ابھی ہم نے کال تو کیا نہیں فنکشن تو بعد میں کال ہو رہا ہے اس لیے کے تو ایگزٹ نہیں کرتا ایز فار ایز جاوسکرپٹ کے تو ابھی ایگزٹ نہیں کرتا کے تو تبھی ایگزٹ کرے گا نا جب وہ یوز ہوگا وہ یوز تبھی ہوگا نا جب وہ فنکشن کال ہوگا فنکشن تو ابھی کال نہیں ہوا اس لیے جناب کمپیوٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب انڈیفائنڈ کے از انڈیفائنڈ اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا دیٹس این ایرر آپ کے ایک ایسی چیز کو پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ انڈیفائنڈ ہے اس لیے میں رک رہا ہوں دیٹس این ایرر میں آگے نہیں جا سکتا تو میں نے بڑی سادی سی چیز کی کہ میں نے اس کے والی اسٹیٹمنٹ کو آگے شفٹ کر دیا پہلے میں نے فیکٹوریل کو کال کیا اس کے بعد میں نے وہ لائن بریک ڈالی اس کے بعد میں نے کے کو پرنٹ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا تو جناب جو پرنٹ ہوا وہ یہ ہوا کیونکہ میں نے جب وہ ونڈو پرومٹ آئی تھی وہاں پہ میں نے 10 انٹر کیا تھا تو لکھا آیا 10 فیکٹوریل از اکول ٹو 3628800 اور نیچے پہ لکھا آیا k از اکول ٹو 11 یہ صحیح ہے k از اکول ٹو 11 اس طرح آیا کہ جب یہ فنکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے n کی ویلیو تو ہے 10 تو یہ پہلی دفعہ کرتا ہے k کی ویلیو 1 ہوتی ہے دوسری دفعہ فور لوپ میں ٹو ہوتی ہے three four five six seven eight nine ten ten پہ وہ جو فور لوپ کی کنڈیشن ہے کہ k is less than equal to N ٹھیک ہے وہ بیکوز کے کی ویلو ٹین ہے این کی ویلو ٹین ہے لیس دین اکول ٹو ہے نا تو پھر بھی یہ لوپ جو ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے نیکسٹ ٹائم کے کی ویلو 11 ہو چکی ہے اب یہ کنڈیشن جو ہے انٹرو ہو گئی اس لیے ہم لوپ سے باہر آ جاتے ہیں لیکن دا فیکٹ ریمینس کہ کے کی ویلو اب 11 ہو چکی ہے اسی لیے جب میں کے کو پرنٹ کرتا ہوں کے کی ویلو 11 پرنٹ ہوتی ہے اب جناب میں نے تھوڑی سی ایک اور ویریشن ٹرائی کی میں نے یہ کیا کہ جو فنکشن کی ڈیفینیشن تھی اس میں میں نے کے کو ڈکلیئر کر دیا آپ کو یاد ہوگا ویریبلس کو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں میں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا میں نے کہا وار کے یعنی میں نے کے کو ڈکلیئر کر دیا فنکشن کے بیچ میں اب جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب بھی کسی ویریبل کو آپ کسی فنکشن میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں وہ ایک لوکل ویریبل بن جاتا ہے یعنی وہ ویریبل ایسا ویریبل بن جاتا ہے جس کی حیثیت جس کی اہمیت صرف فنکشن کے بیچ میں ہوتی ہے اس کے باہر اس کی کوئی اہمیت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ ایگزٹ نہیں کرتا اب میں نے اس پروگرام کو رن کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا پھر وہی ایرر آ گیا جناب میں نے اس ایرر کو چیک کرنے کی کوشش کی پھر وہی ایرر کے کیس انڈیفائنڈ کیا وجہ ہے کہ کے از انڈیفائنڈ وجہ بڑی سادی سی ہے کہ کے کو میں نے as a local variable declare کیا ہے اس لیے مین کوڈ میں اگر میں کے کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا وہ کہے گا جناب میں تو کے کو جانتا ہی نہیں اس لیے نہیں جانتا کہ کے کی وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے کے کی اگر کوئی حیثیت ہے کوئی افیکٹونیس ہے تو وہ صرف اس فنکشن میں ہے اس کے باہر نہیں ہے تو کے از ناٹ ڈکلیئرڈ اور use in the main code اس لیے کے کی مین کوڈ میں کوئی حیثیت نہیں ہے k is declared only within that function کیونکہ وہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا اس لیے وہ ایک لوکل ویریبل ہے اس لیے اگر اس کی کوئی حیثیت ہے تو صرف وہیں پہ اور کہیں نہیں تو کے جو ہے it's a local variable of the factorial function and it does not hold any meaning outside that function تو اب جناب یہ جو اب نیا سیگمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی اور کوشش کی میں نے یہ کیا کہ نہ صرف میں نے کے کو as a local variable declare کر دیا فنکشن میں میں نے پروڈکٹ کو بھی کر دیا اب اس پروڈکٹ کو اگر میں مین کوڈ میں یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں یعنی اس کی ویلو کو پرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر وہی ایرر آئے گا کیونکہ جناب پروڈکٹ تو صرف اور صرف اس فنکشن کے اندر با حیثیت ہے اس فنکشن کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتا تو لوکل ویریئبل جو ہیں یہ ایسے ویریئبلس ہوتے ہیں جن کو کسی فنکشن میں ڈکلیئر کیا جائے یعنی ہم لکھ دیں وار اور اس کے بعد ویریبل نیم لکھتے ہیں ایسے ویریبل جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوکل ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ویریبل ہیں دے آر آل گلوبل تو لوکل ویریبلز ایسے ویریبل ہیں جن کی کوئی حیثیت صرف صرف فنکشن کے اندر ہی ہوتی ہے اس کے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی گلوبل ویریبلز ایسے ہوتے ہیں جن کی پورے کے پورے پروگرام میں انکلوڈنگ دا فنکشن حیثیت ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے تو گلوبل ویریبل وہ ویریبل ہیں جو لوکل نہیں ہے all variable which are not local are global ان کے بارے میں خاص بات یہی ہے کہ انہیں ہم پورے کے پورے پروگرام میں کہیں بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں فنکشن کے بیچ میں بھی فنکشن کے باہر بھی ایک فنکشن میں دوسرے فنکشن میں کہیں بھی اور یہ کون سے ویریبل ہوتے ہیں یہ ایسے ویریبل ہوتے ہیں جن کو یا تو ڈکلیئر کیا جائے مین کوڈ میں یا پھر مین کوڈ میں بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا جائے یا پھر فنکشنز میں بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا جائے اگر ڈکلیئر کر دیا فنکشن میں تو لوکل ہو جاتے ہیں یہ آپ کو چھوٹی سی ہم ایک ڈائگرام دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ جو بڑا سا دائرہ نظر آ رہا ہے یہ جناب آپ کا مین کوڈ ہے وہاں پہ ہم نے یو جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ایم کو ہم نے یوز کیا ہوا ہے اس مین کوڈ میں ایک فنکشن ہے اس میں ہم نے اے اور بی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور پی اور کیو کو بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا ہوا ہے ایک اور فنکشن ہے اس میں ہم نے سی اور ڈی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ایکس اور وائی کو بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا ہوا ہے ایک اور فنکشن ہے اس میں ہم نے آر اور ایس کو بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا ہوا ہے تو جناب یہ سارے کے سارے جو ویریبلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں صرف چار ایسے ہیں جو لوکل ہیں باقی سارے کے سارے گلوبل ہیں وہ چار لوکل اس لیے ہیں کہ ان کو فنکشنز کے اندر ڈکلیئر کیا گیا تو اے بی سی ڈی جو ہے وہ لوکل ہے باقی سارے کے سارے ویریبل جو ہیں وہ گلوبل ویریبلس ہیں صرف چار ویریبلز ایسے ہیں جن کا اسکوپ لوکل ہے باقی سارے کے سارے ویریبلز ایسے ہیں جن کا اسکوپ گلوبل ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس وقت آپ کو کچھ کوڈ نظر آ رہا ہے کوڈ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو چار چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں یہ جو آرگومنٹ ورڈز ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اگر میں ان کو نکال دوں اس آرگومنٹ کو نکال دوں تو آپ کے خیال میں اس کوڈ کی فنکشنلٹی پہ کوئی فرق پڑے گا اس کے بارے میں سوچئے اور مجھے بتائیے گا اب آخری سوال وہ یہ کہ ہم لوکل ویریبلس کیوں یوز کرتے ہیں ہم سارے کے سارے ویریبلس کو گلوبل کیوں نہیں بنا دیتے کیا فائدہ کیا ہے لوکل ویریبل یوز کرنے کا اس کا کیا آپ کے خیال میں جواب ہے why are we interest in local variables why not declare everything is global کیوں ہم ایسا کرتے ہیں جناب اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ گلوبل ویریبلس کی وجہ سے پروگرامز کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کی لاجک کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایک چیز دوسرے یہ گلوبل ویریبلس کی وجہ سے پروگرامز میں جو سیگمنٹ ہیں یعنی جو فنکشن وغیرہ ہیں ان کو ری یوز کرنا یعنی ایک فنکشن ہم نے آج یہاں پہ ایک پروگرام کے لکھا اسی کو اٹھا کے ہم کہیں اور یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح پروگرامس کی مینٹیننس جو ہوتی ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر بنانا یا ان میں پرابلم ٹھیک کرنا اگر اس پروگرام میں بہت زیادہ گلوبل ویریبلز ہیں تو وہ اس کی مینٹیننس کرنا اس کو ری یوز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک ہیورسٹک جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب بھی آپ کو ویریبل یوز کر رہے ہیں کوشش کریں کہ کسی طرح اس کو لوکل ڈکلیئر کر دیں اگر آپ کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ویریبل لوکل ہوں گے آپ کا پروگرام پڑھنا انڈرسٹینڈ کرنا اس کو مینٹین کرنا اس کے سیگمنٹ کو ری یوز کرنا نسبتاً آسان ہوگا تو جناب آج ہم نے فنکشنز کی بات کی آج ہم نے ویریبل اسکوپ کی بات کی فنکشنز بڑے انٹرسٹنگ فیچر ہیں کسی بھی پروگرام لینگویج کا اس کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہوتا ہے ذرا شارٹ ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اس کو مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے ویریبل اسکوپ کے بارے میں نے یہی کہا کہ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ ویریبل یوز کریں ان میں سے زیادہ زیادہ لوکل ویریبل ہوں اس سے آپ کے فنکش آپ کے کوڈ کو پڑھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے کوڈ کو مینٹین کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے جناب آپ کی دسویں اسائنمنٹ کا وقت آ گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاتا ہوں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ سی ایس ون ون کی ویب سائٹ پہ ہی ملے گی وہ یہ کہ اس پروگرام میں اس اسائنمنٹ میں آپ نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے اس میں آپ نے دو فنکشن بنانے ہیں ایک فنکشن ایسا ہوگا جو کچھ نمبرز کا مین نکالے گا ایک اور فنکشن ایسا ہوگا جو کچھ نمبرز کا میڈین نکالے گا اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی کہ اس میں جتنے بھی آپ اس پروگرام میں ویریبل یوز کریں سب کو آپ نے ڈکلیئر ضرور کرنا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس پرٹیکولر اسائنمنٹ کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن ویب سائٹ پہ ہماری ملے گی تو اس وقت تک جناب اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ